سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا سارے حالات کے مطابق وقت کی ضرورت نہیں اور بڑا سبق آمود سبق سکھاؤ کیا موضوع ہے آج کے انسان کی انسان دشمنی اس موضوع کے لفظوں کے پہلے تو میں توجہ کرانا یہاں لفظوں میں کی رکھا ہے لفظ بول رہے ہیں بڑا بڑا لفظ سوکھے مطلب آج انسان دشواری پہلے نے پہلے لوگ نے آج کے لوگ کی گل انسان کرتا پھر کسی بندے کی دشمنی بھی نہیں کسی فلانے فلانے فلانے انسان دشمنی بھی گل کرنا انسان دشمنی سارے آ جان گے خود آپ بندہ جڑا انسان دشمنی کرتا آپ بھی آ جائے گا کہ وہ اپنے دشمنی کر رہا ہے کیونکہ انسان ہے سارے کم علمی لحاظ انسان کو نو ہے فرد کی دشمنی کی بات نہیں کریں پہلے دشمنیا سن نقصان پہنچا سی کوئی کسی دا یا سوچتا سی نا وہ کسی بندے دا سوچتا سا دشمنی ہے پہ تے دشمنی ہے ظاہر ہوتی سی کہ انہیں فلانے فلانے نے میرے نال کی تو میں وہ کرنا یہ ہے شخص شخص نال فرد کی فرد نال دشمنی یہ ہو جاتا سی برادری کی برادری پی گئی لیکن برادری ہوں عجیب دشمنی ہو رہی ہوں پورے انسان نال ہو رہی وہ پہ مسلمان ہے پاوے پاوے کافر ہے نیڑے کا پاوے دور کا پاوے رشتے دار ہے پاوے رشتے دار نہیں ہتا کہ ابھی کم وقتی آ کہ بندہ اپنے آپ دشمنی کر رہا ہے اپنے آپ کا نقصان کرتا رہا ہے لے کے دیا شعور اس پاسے اور توجہ اس پاسے نہیں ہوتی کہ میں آپ کر دیا کسی ویل دھیان جو ہون لگتا ہے وہی ہرس اور جی دنیا جی وہ دھیان پھر دبا دیں دیا بہ جائے چلو کر لہذا یہ دشمنی بابے علیہ السلام کے دور دنیا بنی ہے یہ دشمنی ایک روکی دشمنی جہد بچتا ہی کوئی نہیں نہ ٹبر بچے نہ آپ بچے نہ رشتے دار بچن نہ ملک والے بچے نہ ملت بچے نہ قوم بچے نہ کافر بچے نہ موبے ایسی عجیب دشمنی مصروف ہے بندہ اس واسطے یہ نام کی رکھے آج دنسان انسان بھی انسان یہ بہت ہی مہلک ہلاکت بربادیاں کی دشمنی بہت ہی محیط یہ پاکستان کی گل ہے تو ہندوستان کی سارے پوری دنیا میں اس دشمنی کا ایڈی وسیع پیمانے کی دشمنی ایڈی عام ہر کسی کہ اپنے آپ دشمنی یہ وجہ کی وجہ یہ کہ مال کی ہرس اور ہبس اتنا شدید ہو گئی یہ بندے نے اس ہرس و ہبس نے احساس ہی ختم کر ہرس اور ہبس کے اندر مال نے جمع کرنے ہرس اور ہبس کے اندر بندہ ان بے حص ہو گیا کہ کچھ کرتا ہے مال جمع کرنے وہ اندر پوری انسانیت کی دشمنی ہو رہی ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے یہ ساس ہوتا ہے پتا ہوتا ہے میں گاٹا کر رہا ہاں، دوسرے کا لیکن پھر وہ ہرس ہبس اگ دے کے ساس اگتا دبا دیا ری دینا دیکھی دیکھی جائے جائے گی گی لفظ رہتا پڑے جو کچھ ہوتا یہ یہ آ جو جو کچھ کچھ آتا دیکھی جائے گی اس کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان جان بوجھ کے کرتا ہے رشتے دار ہوں لہر رشتے دار فون والے یا آپ اپنا نقصان بندہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتا نا لیکن پھر سو مال کی حوث نے ایسی مت لگو ماری ہوئی ہے کہ بندہ جو خیال رکھنے لگتا ہے کہ یار مال ان جو کما رہے ہیں یہ جو فلان نقصان ہونا ہے اپنے کا نہیں ہونا ہے اپنا بھی ہونا وہ پھر وہی گل آ گئی پھر سوچ ہر سر حوث نے پھر احساس ختم کر دیا اور شوق کرتا یعنی پھر دھیان لاش بات علمی زبان ہے کہ شعور بیدار ہو شہور بےدار ہوا کا لمبا ہو جائے پھر دھیان ادھر جا رہا پھر اپنا کام اس طرح رکھے کہ اس طریقے وہ آپ بھی اپنی ہلاکت کا سبان کرتا ہے دوسرے واسطے بھی کرتا ہے دشمن سجن سارے بڑھ ہو جاتے ہیں جب سارے ویچ ہو گئے اس تباہی اور بربادی اور نقصان ملوث ہو گئے تو پھر اپنی انسان بھی بڑھ گئی اور کسی ایک نہ رہی کسی ایک بھی نہ رہی پہلے ایک بھی ہوتی سی سن جاتی ایک بھی ہوتی سی سوچتا سی بندہ آئے گا دوسرا بنانا میرا دشمن ہوگا ویر کٹنا ہے وہ ویر کٹن ہو رہا ہے لیکن پھر سو ہوس مال جمع کرن دے اس دور کے دورسا کہ بندہ سارا اپنے سمیت بربادی اور ہلاکت لیکن محسوس نہیں کرتا

زندہ باد سبحان اللہ جس میں بندہ جس حال میں پہنچ جائے ایس مقام میں پہنچ جائے گا اپنا ہی احساس ختم ہو جائے اور انہوں تبھی نہ رہے گا پھر نقصان بھی اور وہ

کہ دنیا اس میں چمکی گئی ہومکی آ گیا کشن کر دیا اگر سوچ میں بتی کو چٹ ویک باقی ہوئی آ جائے سورج بھی چٹ ویکو بتی کو ہوش نہیں رہتا کچھ دش نہیں اسی طرح یہ زمانہ ایویں بن گیا احساس کوئی مک جاتا ہے درد جنوں کہتے ہیں احساس جنوں کہتے ہیں فکر جنوں کہتے ہیں یہ سارا زمین جنوں کہتے ہیں وہ زمین سب مر جاتا ہے محل ہرس اور حوث مال بھی وہ یہ نتیجہ بتاتی ہے قرآن مجید اور قال حمید نے اس حال تو بچاؤ تھوڑا یہ حال نہ بڑا اس حال کو بچاؤ کئی مقامات سے سانو خبردار خصوصاً اس حال پہلا ایک قوم گزر گئی جو ان سارا اور عجیب تماشا ہے کہ ایس دورے کی پھر کے سہارے سب کو پہلا وہی مبتلا ہوئے اور انہیں پھر جنگ کر رہے ہیں پرانے اللہ ایمان والے ہو انہوں والے بنو

پرواد نہ بنو بڑھونا ورگے جنا اللہ نو بلایا نہ بنو جنا اللہ نو بلایا اللہ تعالی مت مار پنجابی ترجمہ ہوئی خوش ہونا مت مار دی رب رب نے نہ نتی کے مت مار دی جس نے بندے کی مت بج جاتی اس نے نہ اپنی ہوش نہ رشتے دار بھی رہتی نہ غیر بھی رہتی نہ اپنے بھی رہتی پھر بندے تمیز مک جاتی شعور مک جاتا ہے پھر اپنا گھاٹا اپنے ہاتھ نہ لگتا ہے یہ انسان دشمن پھر انسان بن انسان کا دشمن بن جاتا ہے اپنا بھی دشمنی میں چاہ رشتے دار بھی چاہ غیر سجنا بھی چاہ شعور نہ رہا تمیز نہ رہی تمیز رہے شعور رہے مت رہے پھر بندے کو سمجھ لگتی میں کرنا وا پیا احساس رہتا ہے درد رہتا ہے زمین رہتا ہے اقل رہتی ہے کام کرتی ہے پھر بندہ اپنے آپ کو گھر کو بچاؤں دوسرے بچاؤں خدائی کو بچاؤں

انساہم انفسہم اللہ نے انہوں نے مرد مار دیتی وہ کون سن کون سن وہ یہودی سارا سن انہوں نے مد وجی سی نبی کر نبیوں نو مارنے رہے مد وجی سی دے دین دے مقابلے وچ آ گئے مد وجی سی دے حرص و حوث نے اپنے غیر دی سمجھ نہیں رہن دی نبیاں سید لمبیا دی سمجھ نہیں رہن دی سب کو جانن دے باوجود اپنے آپ نو تباہی دے رستے اپنی قوم نو عبادت آئے سونا

جانی پھر کوئی ہوش ہوئے نہیں پھر اپنی دشمنی آپ ہی کرو گے تا کر کے رکھے آج انسان کی انسان Muslims ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم سبحان اللہ فرماتا ہے انہاں ورگے نہ بنیا جڑے پاٹے تفرقے پہ اختلاف کی ہوئے دلیل حق دیا کھلن تو بعد حق نو جانن تو بعد حق نو سمجھن تو تو بعد بعد جڑے بکرے بکرے ہو گئے اکہتر بہتر پھر کیا گل چھوڑنا وہ ہی آ جی ہلو نے دسی اللہ نے فرمایا وہ خبردار وہ جڑے دفرقے بہ گئے سن انہاں ورگے نہ بنیا جے کھیل مامن تو بعد جانن بجن تو بعد باغیم بینا ہو آپس کی سرکشی آپس کا اراد تکبر ہر دیکھا نہ میں یہ مان لوا میں یہ مان لوا میں یہ مان لوا اس کام میں پہ جو اپنے وقت ہو گئے رب فرماتا ہے کا اچھا رنگ نمایاں طریقے سورت سیرت نہ لیا جی کیونکہ سورت تک کسی جا کے آنے جی، مطلب اللہ پر شکل بچایا گیا آرتا کر

الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا برغي من بنينا جوجے کہندے نے اسا دین دی گل سن لئیے حالانکہ سن دے نہیں سن دے نہیں کیوں سن کے گل سن کے جو کڈ دے نے جدو ان دی عادت آ رہی پھر سمجھو سن دے نہیں او تساں اور اپنا برغي نہ بنیا دے سبحان اللہ او بول دے نہیں سبحان اللہ اسے والے قرآن سنا رہے ہیں حدیثہ بارہ بار بار حق بابے اور فرما دن انسان نہیں جی آ گری موضوع واسطے بڑی ہے بنیا گن

بربادی اپنے لگ ہے ہے ہے سجنا مجید نے اس مبارکہ سانو سانو دسیا دسیا کہ ضرور ایسا بھی بھی حال آ بن جاتا ہے کئی بندے بن ہیں کہ کی اپنے اپنے اپنے تمیز نہیں نہیں شعور آپ اپنا بار حالت بھی رب سونے

پھر اس حال سال ان شاء اللہ بندہ نہ پہنچے بربادی کی اخیر ہوتی ہے تباہی کی اخیر ہوتی ہے سال میں بندہ پہنچ جائے نصیحت کرنے والے نصیحت کے سر نہ کرنا

رب رالی راضی نہیں رب رب رب سے ناراض مومن تو تو ہی ہی ہی ہے ہے ہے مسلمان اللہ کا بندہ تیرا ہر حالت اپنے نال راضی رہے سونیا جے جے شکر نہیں رم شکر ہے رامی شکوے اس حال اندر پہنچ کا ہے وہ اللہ کا بندہ ہونا اللہ کا بندہ ہونا ہو دا بندہ

آخرت والا ہے کوئی دنیا والا ہے آپ فرمانے والے دنیا والے نہ بنیا جے آخرت والا بنیا جے سبحان اللہ سبحان اللہ بنیا آخرت بول دے نہیں میں ولا تکون دنیا آخرت والے بنیا جے دنیا

رہنمائی کو بغیر اللہ اکبر سکون آئی نہ معلوم ہوا شادی کے فرمان کو پتا لگا دنیا لوگ ایک جڑے دنیا نہیں ایک آخر

فرمایا یہ پیٹ جب بھر جائے تو مٹی میں بھر جائے مٹی کو سوا آدم کا پیٹ نہیں بھرا جا رہا آدم نے پتر کا انسان کا پیٹ نہیں بھرا جا رہا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجنیا گلا اپنے ساتھ آئے پائے گئے انہوں نے رنگ چڑیا انہوں نے اثر ہوا قرآن بھی یہ ہوئی فرما سی حدیثہ بھی یہ ہوئی فرمایا اس نے ہل سے دنیا بنیا بنی

چار دس دل سامنے سامنے رکھنے لیکن خیال نہیں آیا کدی خیال نہیں آتا کہ یار انسان خیر ہے کہ شر ہے چنگا ہے کہ بہڑا ہے پتہ نہیں رب سا کی کرنا چاہتا ہے کدی یہ سوچ دے صحابی کے کول اس نے کھانا کھانا کس قسم آیا ہونا ہے کھانا سامنے آیا ہے آپ فرما دیتے ہیں اس سمجھ پہ ہم آئے صحابی وہ شہید شہید ہوئے فرمایا ایک ہی کفن بھی پورا نہیں نہیں میرے چلے سن ہو گئے لیکن جس نے دیا کفن واسطے کپڑا بھی سوائے نہیں لگا سا میں کا اور اجر الاخر خیر من فلم يوجد له ما يغفر في الا الله حمدا شهيد ہوئے حضور نے چاچا باغ حمدا شہید ہوئے انہاں واسطے بھی تفر کا کپڑا بھی کسی سے لاب لا حالانکہ میرے نال چنگے سن عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں میرے نال چنگے سن آپ فرما رہے ہیں لقد خشیر اجردون قد اجلت لنا طیبات و رات فی حیات رب دنیا ثم جعل یبتیم پچھلا واج چنگ ہوئے وہی سب

جو گھر بیٹھے دیں گے بدلا رہ لو اگاں نہیں دیں گیا میں ڈر گیا ہاں کدھر ساری چیزیں کا بدلا اتنے بھی نہیں لبن لگ پیا امیر حملہ اگے جا موجہ ماریا حضرت سب نے اگے جا ماریا سارے کو لگتا ہے میرا حال کتنے خراب نہ ہو میرا دین کتنے بدل دیں گے پراپت نہیں ہو گیا رب شریف مولا تھا میں دنیا دین لگ گیا ہے تم مزہ والا جب یہ گل کر کے سبھی فکر رکھ سنگ سکھی نا ڈر رکھ دے سنگ سکھی دنیا کے شر کو بچ دے سنگ بدلا نہ لگی ہے سدکے جا کر کے بزرگوں نے گل ہے تصا ویکو گے یہاں سب کا بلگا یاد رکھا ہے زور رکھا ہے نفس کی مخالفت موافقت نہیں مخالفت کہ کدھر نام مراد سانو ایسا نہ لے جائے جس حال اپنا بھی اپنے آپ کا بھی چیتا نہ رہے جانتا بھی ایڈے بے زمیر بن جائیے گا اپنا گھاٹا تو دوجے سارے کا

جب یہ پا کے کے رکھا گے کسی بھی لذت پیچھے بربادی جی وہ گئے ہی نہیں قربان دیکھو رات کیجیے تو دسو جن جانور دوسرے شکار کرنے والے اللہ نے مسلمانوں سے حرام کوئی شکاری جانور حلال نہیں کدی سوچا کہ جو بولتے نہیں بابا بڑے لب بھی سوکھے جلتے کام بتھیرے لگے پہ گرجا بتھیری لگی پھیری چیلا بتھیری لگی پھیری واہ واہ چلیا موٹیا تازیا کتے ہو گئے بنیاڑ ہو گئے بارلے ہو گئے اتنے باز ہو گئے کتے اڑتے باز کوئی جانور شکاری اللہ نے حلال نہیں کیتا کیوں کیوں کیوں کدی سوچا جی سمجھ آئی ہوگی بیان اللہ نے کیوں آرام کی کرے شکاری جانور سبحان اللہ بول جانے اس واسطے آرام خوراک کا بندے میں اثر اثر اثر ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہے ہے تن بھی بھی من سبحان سروس بن جاؤ گے احساس بن جاؤ گے اندر اندر اندر فکر ہے ہے درد استعمال کرے قدرت میں گوارے ہی نہیں اس دار باغ نے آخیا نہ مار کے نہ نہ مار دار بن شرم کر یہ تاکہ جا تو سفر کر اور رحم کر اور رحم کر فرمایا کرو کوئی خطرہ تسا ماریا مارا بن گیا ماریا جانے تمہیں کوئی ڈر نہیں تمہیں کبھی ایک ماہی پہ اللہ سبحان اللہ بول جی سبحان اللہ گڈی آدھے چار گھر جی. اللہ تعالی نے کا کا کا شوق عشق رکھا

جو ہے محمد یار فریدی انہوں نے اپنی گل کی شیر میں سوچ لوں یا کہتے Maria انہوں کی زبانی سمجھ لو میں مر جاؤں خدا چنتے چنتے خدا چنتے تین بجے سبحان اللہ میں مر جاؤں خدا چنتے چنتے میں مر